کہ ہم باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور آپ نے جیسے وضو کا بتایا تھا تو اسے کھڑے ہو کر وضو کرنا جیسے بیسنی کے اوپر آپ وضو کر رہے ہیں اور بڑے ٹپ میں جا کر پاؤں وغیرہ دھو لیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں پلیز آپ مہربانی کریں جزاک اللہ ہاں جی ملک صاحب کھڑے ہو کے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر چھینٹے کپڑوں پہ نہیں پڑ رہا ہے تو بالکل کوئی حرج نہیں جیسے آج کل بیسن وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان میں وضو کریں پاؤں بھی وہاں دھو سکتے ہیں تو دھوئیں نہیں تو لہٰذا جیسے چاہتے ہیں آپ کر لیں قطن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے کرنا ہے کھڑے ہو بہتر ہے بیٹھ کر اگر یہ جہاں نہیں ہے تو وہاں پھر وہ کھڑے ہو کر بھی وضو کر سکتا ہے اور جو ہے وہ اس میں بھی پاؤں دھو سکتا ہے دھو لے نہیں تو کسی علیحدہ جگہ بھی دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے اجیت منیر قریشی بھائی